ابن عون نے مجاہد سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے انہوں نے کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی پھر اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر مڈوا لے تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے کہا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا ذرا قریب آؤ میں آپ کے کچھ قریب ہو گیا آپ نے فرمایا اور قریب آؤ تمہیں آپ کے اور قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری جوئیں تمہیں ایزا دیتی ہیں ابن عون نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں کاب رضی اللہ تعالی نے کہا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ روزے صدقے یا قربانی میں سے جو آسان ہو بطور فدیہ دوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اناسی